وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم سے پہلے بھی کچھ لمبا غیب ہو گیا کچھ سفر کی بنیاد پر اس ہمارے حضرت کی آمد کی بنیاد پر اور پھر ایک لمبا غیب رمضان کا ہو رہا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر رمضان کے بعد ملاقات ہوگی چونکہ کینیڈا انگلینڈ وغیرہ کا سفر ہے لیکن بہت اصرار رہا ہمارے اسماعیل بھائی اور اختر بھائی کا کہ کسی طرح ایک مجلس اخیر میں ہو جائے اس نسبت پر میں حاضر ہوا تو میں نے اس وقت سوچا کہ ایک مبارک مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اسی سے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں چونکہ ابھی جنازہ بھی ہے تو مختصر وقت میں چند باتیں بتا دوں جو آج سبق ہے وہ بھی یہی ہے رمضان سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی فرضیت یہ ہماری خصوصیت نہیں ہے اگلی قوموں میں بھی روزے تھے بلکہ عیسائیوں میں چالیس روزے تھے یہ اور بات ہے کہ وہ نہیں رکھتے ورنہ عیسائیوں کے مسلک میں چالیس روزے تھے یہودیت کے مسلک میں بھی روزے تھے مسلمانوں کے مسلک میں فرض روزے جو ہیں وہ رمضان کا مہینہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی روزہ فرض نہیں ہے ہاں نظر کا روزہ ہے اگر انسان نظر مان لے کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے اگر وہ ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا تو پھر نظر کا روزہ واجب ہو جاتا ہے باقی رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ فرض نہیں ہے عشورہ کا روزہ بھی سنت ہے اسی طرح عرفہ کا روزہ بھی سنت ہے اسی طرح شب برات میں جو روزہ رکھا جاتا ہے پندرہ شابان کو اگرچہ روایت ضعیف ہے تاہم یہ بہت بہت ایک مندوب اور مستحب روزہ ہے فرضیت کا روزہ اسلام میں صرف رمضان ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ جو فرض فرمایا اس کی وجہ بیان فرمائی کہ لوگوں میں چاہتا ہوں کہ تم متقی بن جاؤ لال لقن تتکون تمہیں تقوا نصیب ہو جائے تم متقی بن جاؤ روزے سے تقوا کیسے ملے گا اللہ تعالیٰ روزے سے تقوا کیسے دیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن پہلے تقوی کا میننگ سمجھے کہ تقوا کہتے ہیں کس کو بہت مشہور روایت ہے اور آپ نے بار بار سنی مسرد احمد کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو امیر المؤمنین ہیں خلیفت المسلمین ہیں اور سوال فرما رہے کہ ابو عبید الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مت تقوا یا ابا عبیدہ تقوا کسے کہتے ہیں ابو عبیدہ دیکھیے اتنا بڑا آدمی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے باب میں سوال فرما رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دین کے باب میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس صورت میں اسے پوچھ لینا چاہیے ہے تو ابو الجراح سے پوچھ رہے ہیں مت تقوا یا ابا عبیدہ عبیدہ تقوا کسے کہتے ہیں تو فرمایا کہ حضرت بہت عجیب مثال دی فرما حضرت کبھی آپ کا ایسے راستے سے گزر ہوا ہے جس کے دونوں طرف کانتوں کی بار لگی ہو کانتوں کی بار جو ہوتی ہے اور راستہ تنگ ہو فرمایا ہاں بہت مرتبہ گزر ہوا تو فرمایا جب ایسے راستے سے گزرتے ہیں جہاں راستہ تنگ ہے اور کانتوں کی بار ہے دونوں طرف تو آپ کیسے گزر جاتے ہیں تو عمر نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں میرے کپڑے کانتوں میں نہ الجھ جائیں ورنہ پھٹ جائیں گے فرمایا ہادہ ہوا تکوا اسی کو تکوا کہتے ہیں فرمایا کیسے فرمایا جیسے دونوں طرف کانتوں کی بار ہے اور آپ اپنے کپڑوں کو بچا رہے ہیں کہ کہیں پھنس نہ جائیں ورنہ پھٹ جائے گا دنیا میں دونوں طرف خواہشات کی باریں لگی ہوئی ہے بد نظری ہے مسجد سے باہر نکلو تو بد نظری ہو رہی ہے مکان سے باہر نکلو تو بد نظری ہو رہی ہے گناہوں کا سمندر دور رہا ہے راستوں پر بازاروں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے گیبت کی جا رہی ہے چگلی کی جا رہی ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے کسی کا مال نہ کھایا جا رہا ہے یہ سارے کے سارے گناہوں کے کانٹے ہیں جس کے دونوں طرف بال لگی ہوئی ہے اور اس کے بیچ سے ہماری زندگی کا گزارنا ہے فرمایا اپنے ایمان کو اس طرح بچا کر نکلو کہ ہمارا ایمان پھٹ نہ جائے اس کو کہتے ہیں تقوا تقوا کا میننگ کوئی تقوا کسی مارکیٹ میں بکتا نہیں ہے اچھا یہ بھی یاد رکھو حضرت حکیم الامت حضرت اقدستان وی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا کہ حضرت تقوا کیسے آئے گا حضرت نے بہت پیاری بات بتائی حضرت نے فرمایا کہ کسی اہل اللہ کے پاس زندگی گزار دو لیکن اگر آپ کی طلب نہیں ہے تو تقوا نصیب نہیں ہوگا پھر بڑے سے بڑے بزرگ سے معانقہ کر لو مسافہ کر لو تکوا اس سے نہیں ملے گا پھر بڑے سے بڑے بزرگ کے پاس رہو لیکن طلب کی آپ کی نیت نہیں تو تکوا ایسے نہیں ملے گا فرمایا بزرگوں کی تو دعائیں ہوگی محنت آپ کی ہونی چاہیے ہماری محنت ہو کہ ہماری زندگی ان کاموں سے بچے اور ایک عجیب بات میں نے پڑھی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب کا فتنہ بہت غور سے سمجھے اس بات کو قلب کا دل کا فتنہ دل کا فتنہ کہتے ہیں کس کو حضرت نے فرمایا دل کا فتنہ یہ ہے کہ انسان کو عبادت میں مزہ نہ آوے یہ دل کا فتنہ ہے انسان کو دعا میں جی نہ لگے یہ دل کا فتنہ ہے انسان کو سجدے میں لطف نہ آئے یہ دل کا فتنہ ہے انسان کا جی عبادت کی طرف نہ چلے ہیلے بہانے کرے یہ قلب کا فتنہ ہے فرمایا دنیا کے فتنے تھوڑی دیر میں ختم ہو جائیں گے بہت بہت تو اس پر اور ایک بات مجھے یاد آ گئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی ہے اب کے حالات میں لکھا ہے کہ بادشاہ وقت کے خلاف جب فتوا دیا جس میں حضرت جیل میں بھی گئے پھر تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے بادشاہ کے خلاف فتوا دیا ہے اور اب کی خیر نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا کہ بادشاہ کیا کرے گا بہت بہت تو مجھے جیل میں ڈال دے گا ہادہ خلوتی وہ میری خلوت ہوگی میرے اللہ کو یاد کرنے کا موقع مل جائے گا یا مجھے جلا وطن کر دے گا یعنی شہر سے نکال دے گا تو یہ میری سیر و تفریح ہو جائے گی اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتے ہیں سیرو فلار زمین میں چلو پھرو تاکہ اللہ کے قدرت کے نظارے دیکھ کر ایمان مضبوط ہو اور اگر بادشاہ نے میرے لیے حکم کر دیا کہ پھانسی دے دو ہادہ شہادتی تو یہ میرے لیے شہادت ہو جائے گی اور کون سا راستہ ہے تیس چوتھا بادشاہ کے پاس اور تو کوئی راستہ ہے نہیں اور تینوں میں میرے لیے خیر ہے جیل میں ڈالا تو بھی خیر کہ خلوت ملے گی اللہ کو یاد کرنے کے دیکھو جلوت جتنی ہوتی ہے نا جتنی مجلسوں میں رہتے ہیں اتنے ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں مجلس بازیوں سے اللہ سے دور ہوتے ہیں اور خلوت جتنی ہوتی ہے اتنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اسی لیے آخری اشرے میں احتکاف کروایا گیا کہ تم خلوت میں رہو تاکہ تمہارا آخری اشرا اللہ کی عبادت میں گزرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ حضرت آخری اشرے میں شدمیز رہو اپنی لنگی بہت مضبوطی سے باندھ لیتے تھے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہماری زبان میں بولتے ہیں کوئی کام جب بہت تیزی سے کرتا ہے تو کہتے کمر کس لیتا ہے یعنی حضرت آخری اشرے میں کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے اور دوسرا مطلب بیان فرمایا لنگی مضبوط باندھتے تھے مطلب آخری اشرے میں کبھی بیوی کے قریب نہیں ہوتے تھے لنگی مضبوط باندھنے کا یہ مطلب ہے کہ بیوی سے قریب ہی نہیں فرمایا حضرت تحجد کے لیے ہمیں کبھی نہیں اٹھاتے سال میں لیکن آخری اشرے میں روزانہ اٹھاتے تھے اتنا اہتمام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے کا فرماتے تھے تو احتکاب سے خلوت ہو جاتی اور خلوت کی بنیاد پر ہمیں عبادتوں میں ذوق آتا ہے مزہ آتا ہے خلوتوں میں اللہ کی یادیں ایک بات اور ابھی ابھی ذہن میں آئی دیکھیے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت حضرت ویسے ہی حج پر بیان فرما رہے تھے حضرت نے فرمایا کہ کوئی کسی بزرگ سے بیت ہے اور بزرگ کی صحبت میں رہتے رہتے اس کی نسبت قوی نہیں ہوئی یعنی دل اس کا ایمان پر اتنا مضبوط نہیں ہوا تو فرمایا کہ وہ کابت اللہ کو دیکھتا رہے وہاں جا کر انشاءاللہ اللہ کابت اللہ کی رویت سے نسبت قوی ہو جاتی ہے انسان کی نسبت جو ہے وہ کابت اللہ کو دیکھنے سے قوی ہو جاتی تو کوئی صاحب مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا حضرت سب کی استطاعت کہاں ہے کہ کعبہ کے پاس جائیں سب تو مالدار ہے نہیں کہ وہاں تک جائے تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا حضرت نے فرمایا قرآن دیکھتے رہو اور پڑھتے رہو کعبہ مخلوق ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے اس کے دیکھنے اور پڑھنے سے بھی نسبت کبھی ہو جائے گی اور ایک عجیب بات حضرت نے اور آگے ارشاد فرمائی کہ ویسے قرآن کے پڑھنے اور دیکھنے سے نسبت کبھی ہوتی ہے ہمارے بعض بزرگ آج بھی ہے آج بھی ہمارے بعض بزرگان دین ہیں کہ جن کا معمول قرآن پڑھنے کا خوب ہے اور ان کی نسبت بڑی قوی ہے یہی وجہ ہے میرے ایک ملنے والے ہیں اس ناچیز اور گنہزار سے بیت ہیں وہ انگلینڈ میں ہے بریڈ فور میں حاجی صاحب ہے حافظ صاحب ہے اور ان کا اکثر معمول روزانہ قرآن پڑھنے کا ایک قرآن آج بھی اللہ کے کچھ بندے ہیں ایسے جبکہ ان کی عمر چوہتر سال سے اوپر ہے لیکن آج بھی ان کا معمول ہے قرآن کریم کو پڑھنے کا تو حافظ احمد صاحب بہت مطلب نیک صالح طبیعت کا آدمی ہے جو قرآن کریم ان کا ایک شگف ہے قرآن پڑھنا اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں بڑی برکت دے رکھی کہ ان کی صحت اچھی ہے ان کی طبیعت اچھی ہے تو حشا وسی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ کابت اللہ کو دیکھنے سے بھی نسبت کبھی ہوتی ہے اور قرآن کریم کو دیکھنے سے اور پڑھنے سے بھی نسبت کبھی ہوتی ہے اور فرمایا اگر کعبہ کے پاس چلا گیا اور وہاں قرآن لے کر بیٹھا رہا تو نسبت دوبالا ہو جائے گی قرآن کی نسبت اور پھر کبت اللہ تو اور نسبت اس کی اللہ کے ساتھ کبھی ہو جائے گی اس کا تعلق نسبت کا معنی تعلق ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ کبھی ہو جائے گا تو بہرحال تقوا کا معنی ہوتا ہے کہ ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اسی لیے حدیث شریف میں روایت میں ہے بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ جل شاہ فرماتے ہیں کلو عملی ابن آدم اللہ سیام آدم کی اولاد کے تمام عمل یہ میرے فرشتوں سے ثواب دیا جائے گا اللہ سیام مگر روزے لی و اناجزی بھی اور دوسری روایت مسلم کی ہے جس میں یوں ہے کہ یہ میرے لیے بھوکا رہا میرے لیے پیاسا رہا میرے لیے بیوی کو چھوڑ دیا تو فرمایا جو میری صفت اختیار کر رہا ہے اور میرے لیے بھوکا پیاسا رہا جبکہ اس کی طبیعت کھانے کو چاہ رہی تھی پینے کو چاہ رہی تھی بیوی کو چاہ رہی تھی لیکن میرے خاطر تو اس کا عشق اس کو میری طرف لے آیا اور کھانا پینا چھڑا دیا فرمایا سب کا ثواب میرے فرشتے دیں گی اور روزے کا ثواب میں خود دوں گا واناجزی بھی میں خود دوں گا یہ روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے اور مالک کریم جب دینے پر آ جائے آج ذرا سا کلیکٹر بلا کر کے کہتا ہے ایوارڈ تو اتنی بڑی تصویر گھر میں لگاتا ہے بھائی یہ کیا کہا مجھے کلیکٹر نے ایوارڈ دیا تھا دنیا بھر کو بتاتا پھرتا ہے کلکٹر نے مجھے ایوارڈ دیا میرا رب مجھ کو ایوارڈ دے گا روزے کے بدلے میں لیکن افسوس ہے کتنے گھرانے وہ ہیں جن کے مہینے رمضان گزر گیا لیکن روزہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی کتنے مکان ایسے کتنے مکان ایک بستی سے متعلق یو پی میں ہے ایک بستی سے متعلق بتایا گیا کہ وہ بستی سوائے معذین اور امام کے نہ کوئی نمازی نہ کوئی روزے دار بستی ویسے ہی پڑی ہوئی اللہ جزائے خیر دیں جماعت والوں کو دعوت و تبلیغ کو کہ یہ بےچارے بے طلبوں میں پہنچتے ہیں اور ان میں محنت کرتے ہیں اور کسی طرح ان کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو نسبت پیدا تقوا تقوا کا معنی ہوتا ہے کہ کانتوں کی بار یعنی جو خواہشات ہیں جو گناہ ہے اس کے بیج سے اپنے دامن کو بچانا ایمان کو بچانا اس کو تقوا کہا جاتا ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام نہیں بیان کر رہے اللہ بیان کر رہے کیا کہہ رہے تمام اعمال کا بدلہ میرے فرشتے اللہ سیام مگر روزے کا بدلہ میں دوں گا پھر آگے ایک بات اپنے بندے کو کہی میرے بندے جب تو نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنے کے بعد لڑنا مت جھگڑنا مت فسکو فضور نہ کرنا لاسخب چلانا مت شور نہ کرنا اور اگر کوئی تج سے لڑنے آئے تو تو یوں کہہ دینا ان نسائم میں روزے دار ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نسائم یہ تو ریاکاری ہو گئے کسی کو کہنا کہ میں روزے دار ہوں یہ تو ریاکاری اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان میں تو سبھی روزے دار ہوتے ہیں اس میں کیا ریاکاری بھائی ریاکاری تب ہوتی جب نفلی روزہ ہوتا رمضان میں تو ہے ہی رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ اگر میں نے کہہ دیا رمضان میں کہ میں نے روزہ رکھا تو اس میں ہر انسان سمجھتا ہے کہ اس میں کیا دھرماری دور ہے یہ تو ہے ہی روزے کا مہینہ تو یہ کوئی ریاکاری نہیں اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اپنے دل میں کہہ دے کہ انی اینسائی میں روزے دار ہوں یہ لڑ رہا ہے میں کیوں لڑوں فرمایا کہ اگر تو نے روزہ رکھ کر چلایا گالی گلوس کیا برا بھلا اور برائیوں میں تیرا وقت گزرا تو اس صورت میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے کہ تجھے بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا صرف تو بھوکا رہا تیرا کوئی ہاں تیرا فریضہ ادا ہو گیا بس اتنا ہوا باقی ثواب تجھے کچھ نہیں ملے گا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اللہ جل شانو یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے روزوں کو گناہوں سے خراب نہ کرو پھر مبارک مہینہ جو ہم گزارتے ہیں اس میں اپنے روزوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے اپنے روزوں کو بچانا چاہیے کہ اس میں برائیوں کے کانتے لگ کر کہ میرا روزہ پھٹ نہ جائے برا نہ ہو جائے بہت سارے لوگ بازار میں دکانوں پر بیٹھ کر جو کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ مبارک مہینے میں کم سے کم اپنی حفاظت کر لیں اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر رمضان کا روزہ تم نے صحیح سالم گزار لیا تو رمضان کی برکت سے اللہ گیارہ مہینے کی تمہاری حفاظت فرما لے گی شرط یہ ہے کہ رمضان ہمارا صحیح گزرے افسوس تو اس پر ہے کہ ہمارا رمضان صحیح نہیں گزرتا ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے عمومی طور پر حال یہ ہے کہ وہ یا تو کھانے پینے میں رات گزار رہے گھومنے اور تفریح میں کوئی رات گزار رہا ہے کوئی راندیر جا رہا ہے کوئی کہاں جا رہا ہے کوئی کہاں جا رہا ہے اور اب تو حد ہو گئی غضب ہو گیا بمبئی تک جا رہے ہیں صرف دو لک میں کھانے کے لیے صرف دو لک میں کھانے کے لیے اور رات بھر بیداری کر رہے ہیں اور اس اس بیداری کے درمیان گائن بھی بج رہے ہیں گاڑی کے اندر اور اور برائیاں بھی ہو رہی ہے اور گبتیں بھی ہو رہی ہے اور نہ معلوم کیا سے کیا ہو رہا ہے مبارک مہینہ ہمارا خراب اور ویران ہو گیا پھر بعض جگہوں پر ایک عجیب رواج ہے کہ دس دن میں قرآن پورا کر لیتے تین پارے روزانہ ہیں اور دس دن میں قرآن پورا اب دس دن کے بعد کیا کرتے ہیں تراویح چھوڑ دیتے ہیں یہاں وہاں گھومتے رہتے یاد رکھیے یہ دو سنتیں ہیں ایک سنت ہے قرآن کا پڑھنا یا سننا اور ایک سنت ہے بیس رکعت پڑھنا تو اگر تین پارے روزانہ پڑھ کر دس دن میں قرآن پورا کر لیا تو قرآن کی سنت ادا ہوئی لیکن روزانہ بیس رکعت کی تراوی کی سنت تو اپنی جگہ باقی ہے تو اس کو چھوڑ کر ہم کیسے جا سکتے اس لیے بہتر شکل یہ ہے کہ یہ تین پاروں کی شکل ہی کو نکال دو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تین پاروں کی شکل کو نکال دیں گے تو اس صورت میں ہاں اللہ کی خانقاہیں چل رہی ہے اور خانقاہوں کے اندر سارے لوگ موتقفین ہوتے وہ وہیں رہنے والے ہوتے اور وہ مہینہ بھر وہیں رہتے ہیں تو ان کے تین قرآن پورے ہوتے ہیں وہ دوسرا مسئلہ باقی عام مساجد کے اندر ہوتا یہ ہے کہ تین پاروں کے ذریعے سے قرآن پورا کر کے باقی بیس دنوں کے اندر تراوی کو چھوڑ دیتے ہیں جبکہ علماء نے تراوی کو سنت موقع لکھا ہے معقد ترین سنت ہے اور وہ ہماری شدی جا رہی تو اس کے بجائے روزانہ سوا پارا پڑھتے رہیں تو اس بہترین شکل یہ ہو جائے گی کہ روزانہ تراوی بھی معمول کے ساتھ پڑھتے رہیں گے اور تراوی ناگانی ہوگی بلکہ ہمیں تو وہ طریقے اختیار کرنا چاہیے جو حرمین شریفین میں ہے کہ روزانہ ایک پارا پڑے سوا پارا بھی نہ پڑے تاکہ ہمارا قرآن انتیس کو ختم ہو اس لیے کہ ستائیس کے بعد بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ تراوی سے قابل ہو جاتے ہیں اور کہتے یہ تو علم طرح ہے اس میں حاضر ہونے کی کیا ضرورت ہے تو ستائیس کے بعد بھی ہماری تراوی گل ہو جاتی ہے اور جہاں تراوی گل ہوتی ہے وہاں پر نمازیں بھی گل ہو جاتی ہیں تو ایک بہت بڑا عمومی فتنہ اس وقت چل رہا ہے امت کو اس عمومی فتنے سے بچانے کے لیے اور پھر کم سے کم یہ رسم بھی تو ٹوٹ جائے گی کہ ستائیس ہی کو پورا ہونا چاہیے یہ بھی تو ایک رسم ہے تو یہ رسم بھی تو ٹوٹ جائے گی کہ ستائیس ہی کو قرآن ختم ہو انتیس کو ختم کریں تاکہ روزانہ ایک پارا چلتا رہے اور انتیس کو ختم ہو جائے ہاں پہلے چار دن میں سوا پارا پڑھ لیں تاکہ انتیس کو ختم کرنا آسان ہو جائے تیس پارے ہیں تو انتیس پر پورے ہو جائیں گے تو نمازوں کا اہتمام مبارک مہینے میں میں نے اس سے پہلے بھی غالباً محی الدین ابن عربی کا مکاشفہ بتایا تھا کہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں مجھے اللہ نے یہ بتایا کہ جو انسان رمضان کی توہین کرتا ہے اللہ اس کی شکل سور کی شکل بنا دیتا ہے یہ اہل اللہ کو نظر آتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا یا اللہ والوں کو نظر آتا ہے اس لیے کہ بہت ساری روایتیں آپ نے سنی ہوگی اور بہت سارے بزرگوں کی کشم و کرامتیں سنی ہوگی کہ اس رات کے اندر درخت سجدے کرتے ہیں شب قدر کے اندر لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں یہ ان لوگوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ فراست اور وہ علم عطا فرمایا ہے ان کو نظر آتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا بہرحال مبارک مہینہ ہے اس مبارک مہینے کے اندر اہتمام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنا روزہ خراب نہ ہونے پائے یعنی برائیوں سے اور گالی گلوز سے اور فسق و فجور سے اور گائنوں سے اور گندے کلاموں سے اور ناولوں سے اور دائجیز کے پڑھنے سے ہمارا روزہ خراب نہ ہونے پائے اور ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے پڑھنے والے بنے زیادہ سے زیادہ ہمارے حضرت عمومی طور پر دو نصیحتیں فرماتے فرمایا ایک کلمہ شریف خوب پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خوب پڑھو دوسرا شریف خوب پڑھو اور تیسرا قرآن شریف کو خوب پڑھو قرآن کریم کو رمضان سے بڑی مناسبت ہے تو رمضان میں اس قرآن کریم کا روزانہ ورد ہونا چاہیے کم سے کم دو پارے تو پلے دن کے دو پارے پڑھو گے مہینے میں ہمارے دو قرآن ختم ہو جائیں گے کتنا خوش ہوگا رب کریم اس کے کلام کے پڑھنے سے بھائی دنیا میں اگر میری لکھی ہوئی کتاب کوئی پڑھتا ہے تو مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے تو اللہ کا کلام جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی تو روزوں کو تو اس طرح خراب نہ کریں دوسری ایک بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی حضرت کی سخاوت بہت ہو جاتی حضرت تو ویسے بھی سخی تھی حضرت کی سخاوت تو ہر وقت چلتی رہتی تھی لیکن بخاری شریف میں ہے کہ رمضان میں سخاوت کا حضرت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کوئی مکان باقی نہیں رہتا تھا فرمایا راوی حدیث صحابی نے کہ جیسے ہوا چلتی ہے ویسے حضرت کی سخاوت چلتی تھی کیا مطلب اس کا ہوا چلتی ہے تو اپنوں ہی کے مکان میں نہیں جاتی دشمنوں کے مکان میں بھی جاتی ہے آپ کی سخاوت اپنوں کے مکان میں بھی دشمنوں کے مکان میں بھی جاتی تھی ہوا چلتی ہے تو صرف مالداروں کے وہاں نہیں جاتی غریبوں کے وہاں بھی جاتی ہے حضرت کی سخاوت مالداروں کے وہاں بھی جاتی تھی غریبوں کے وہاں بھی جاتی تھی تو حضرت کی سخاوت اور پھر آخری جو رمضان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس کے بعد حضرت دنیا سے تشریف لے گئے اس رمضان میں تو ایک عجیب مسئلہ ہوا کہ ہر سال ایک قرآن سناتے تھے جبریل امین اس سال دو قرآن سنائے حضرت نے ایک پورا قرآن سنایا جبریل کو اور جبریل نے قرآن سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قرآن سنائے بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی بدولت بھی حضرت کی سخاوت بڑھ جاتی تھی قرآن ہے ہی ایسی چیز کہ جس سے قلب کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے تو رمضان میں بھائی ہماری سخاوتوں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے سخاوتوں کے اہتمام کا مطلب یہ ہے عمومی طور پر ہمارے وہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ بھی رمضان میں نکالتے ہیں بہت اچھی بات ہے اس لیے کہ رمضان میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے تو رمضان میں ہمیں اپنی سخاوت کو بڑا اہتمام کرنا چاہیے غریبوں کو کھانا کھلاؤ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو تم نے روزہ افطار کرا دیا آقا فرماتے ہیں روزے دار کو اللہ جتنا ثواب دینے والا ہے اس کے روزے کے برابر تمہیں بھی ثواب دے گا اور اس کے ثواب سے کوئی کمی نہیں ہوگی ہمارے وہاں ایک غلط سوچ بھی ہے کہ غربا کو بھی اگر رمضان میں افطاری کے لیے کچھ دیا جائے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپنی چیز سے افطار کرنا چاہیے کسی کی چیز سے افطار نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ہمارا روزے کا ثواب ان کو مل جاتا ہے یہ غلط بات ہے حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی غریب کو تم نے افطار کرایا تو اس کو تو اپنے روزے کا ثواب ملنے ہی والا ہے لیکن اس کے روزے کے برابر ثواب اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گی سخاوت کا مسئلہ میں بات نقل کروں میں نے اس سے پہلے غالباً کبھی سنایا ہوگا بالانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کہ جب لکھنؤ میں ہندو مسلم فسادات ہو گئے اور ہفتہ دس دن تک کرفیو چلا تو جو رکشہ چلا کر وہ ٹرائیسیکل آتی ہے نا جو پاؤں سے چلاتے ہیں وہ ٹرائیسیکل چلانے والے جو روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں مولانا نے سوچا کہ یہ بیچارے روزانہ کمانے والے جب ہفتہ دس دن سے یہاں پر جو ہے کرفیو لگا ہوا ہے تو ان بیچاروں کا غریبوں کا کیا ہوگا پولیس سے اجازت لی اور اپنے بیٹوں کو اور محلے والوں کو اور کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ تلاش کرو ایسے لوگوں کو اور تھوڑا تھوڑا کھانا پہنچاؤ اور تھوڑے تھوڑے پیسے پہنچاؤ جب تلاش کرنے کرتے اور دیتے دیتے تقسیم کرتے جب ایک مکان پر پہنچے تو اندر سے عورت نے یوں کہا کہ کوئی مرد نہ آئے عورت آئے تو مولانا کے گھر کی عورتیں گئی وہ عورتیں جب واپس آئی تو مولانا کے سامنے بہت رونے لگی تو حضرت نے فرمایا کیوں رو رہی ہو فرمایا کیا بتائیں اس عورت کی داستان سن کر اس عورت نے یوں کہا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا شوہر پانچ سال پہلے بلا وجہ کے پھنسا کر کے جیل میں گیا ہے پہلے دو چار مہینے تو لوگوں نے مدد کی میری اس کے بعد میری مدد چھوڑ دی میری غربت کا حال یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے اور یہ میری بیٹی آج دس سال کی میں جب بھوک پیاس سے بیزار ہو گئی تو اس موقع پر میں ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو لے کر کے دریا کے کنارے یعنی ندی کے کنارے پہنچی کہ میں سوسائڈ کر لوں خودکشی کر لوں آبغات کر لوں لیکن جب میں وہاں پہنچی تو پھر میرے دل میں بیٹی کی محبت آ گئی اور میں نے سوچا کہ میری بیٹی کو کیوں میں ماروں بس یہ میں سوچ کر واپس آئی اور روڈ پر آئی تو ایک گاڑی آئی اور مجھے دیکھ کر گاڑی کھڑی رہی اور زبردستی مجھے بٹھا لیا میری بیٹی کے ساتھ مجھے کہیں لے گئے اور میرے اوپر ریب کیا اور میری بیٹی کے سامنے کیا اور مجھے یوں کہا کہ تجھ جیسے خوبصورت عورت مرتی نہیں ہے سوسائڈ نہیں کرتی ہے تو کیوں سوسائڈ کرتے ہیں تیری زندگی کی کفالت ہم کرتے رہیں گے البتہ تو ہمارے کام آتی رہے آج چار سال ہو گئے میں اس کام میں وہ مجھے لے جاتے ہیں اور میری ضرورت اور میری کفالت وہ اس طرح پر پوری کر رہے ہیں اس کی داستان سن کر کے حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے رو پڑے اتنے رو پڑے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ نے مجھ کو یہ پوچھ لیا کہ تیرا درس قرآن تجھے مبارک اور تیرا درس حدیث تجھے مبارک اور اور تیری یہ تفسیریں تجھے مبارک اور تیری یہ عبادتیں تجھے مبارک تیرے محلے میں میری بندی بھوک کی وجہ سے گناہ میں مبتلا تھی تجھے کبھی اس کی فکر نہیں ہوئی کہیں یہ عورت مجھے جہنم میں نہ لے جائے حقیقت حال یہ ہے کہ ایسے کئی لوگ ہوں گے اپنے اطراف میں ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں پتا نہیں ہے ہمیں تلاش کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو اور تلاش کر کے ان کے گھروں تک افطاری کا نظام کرنا چاہیے افطاری کا سامان پہنچانا چاہیے یہ جبر پتیوں میں چلے جاؤ کئی نیک لوگ رہتے ہیں جو روزے دار ہوا کرتے ہیں اور جن کے کوئی کھانے کا نظام نہیں ہوا کرتا ہے اور جن کے پاس کوئی کوئی سامان نہیں ہوا کرتا ہے اگر میرے اور آپ کے چند کھجوروں سے اور چند پیسوں سے کسی کی رمضان بن گئی خدا کی قسم میری تو جنت بن جائے گی اللہ ہمیں ان باتوں کی کیا ہم پیسوں کے ڈھیر پر بیٹھ کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر عبادت گزار کوئی نہیں اور ہم سے بڑھ کر مالدار کوئی نہیں اور ہم سے بڑھ کر تحجد گزار کوئی نہیں یہ ساری عبادتیں میری ذات تک ہے لیکن امت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بخاری شریف کے روایت اللہ یوں کہہ رہا ہے جس نے میرے بندوں اور بندیوں پر رحم کیا میں قیامت میں اس پر رحم کروں گا سیدھا سا مسئلہ اس نے بیان کیا جس نے میرے بندوں اور بندیوں پر رحم کیا میں قیامت کے دن اس پر رحم کروں گا تو رمضان میں سخاوتیں بڑھ جاتی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان رمضان میں وسیع سے وسیع ہو جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ آج بھی اصل عرب جو ہے حرمین شریفین دیکھ لیجئے کیسے دسترخوان وہ بچھاتے ہیں پورا حرم بھرا ہوا ہے ان کے دسترخوانوں سے اور آپ کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر بٹھا رہے میرے دسترخوان پر بیٹھ جائیں میرے دسترخوان پر یہ ان کا دل ہے یہ ان کا میں آج سے قریب بارہ چودہ سال پہلے میں نے جب رمضان گزارا اور شب ستائیس یا انتیس رات تھی مجھے برابر یاد نہیں میں تراوی پڑھ کے نکلا اور بہت دیر کے بعد نکلا تو اس وقت یہ شامیہ ابھی موجود تھا اور اس طرف روڈ تھا تو میں جب باب العمرہ سے نکلا اور اوپر چڑھا تو ایک عرب اب تعجب کرو کہ تین تین اس کے خادم ہیں اور ڈھیر سارے ریال دس دس کی نوتے ڈھیر سارے لے کر کے وہاں سے گزرنے والے ایک ایک کو دیتے جاتے ایک اب نہ معلوم کتنے حرم سے تو نکل رہے ہیں اور کتنوں کو اس نے تقسیم کیا ہوگا یہ ہیں وہ اصل عرب کی ثقافت کیوں نہ ہو جن کو تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ وسلم سے جن کو نسبتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی کمائی ہوئی اس رقم کو اپنی گھاری کمائی کو غربا پر خرچ کرنے والے بنے یتامہ پر خرچ کرنے والے بنے بیواؤں پر خرچ کرنے والے بنے ان کا تعاون اور ان کی نصرتیں کرنے والے بنے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں بہت بڑھ جاتی تھی اور حضرت جیسے ایک ہوا چلتی ہے ہوا اس طرح حضرت کی سخاوت چلا کرتی تھی اور کوئی کچا یا پکا مکان کوئی امیر یا غریب اور کوئی اپنا یا پرایا کوئی دشمن یا دوست کسی کا مکان ایسا نہیں تھا جہاں حضرت کی سخاوت نہ پہنچتی ہو تو رمضان میں ہماری سخاوتوں کا اہتمام ہونا چاہیے بہت سارے لوگ چندہ والوں کو دھٹکارتے ہیں یہ غلط بات ہے یہ بہت غلط بات ہے اگر واقعتاً آپ کو یقین ہے کہ یہ سچا ہے یہ جوتا نہیں ہے یہ فراد نہیں ہے واقعتاً یہ مدرسہ صحیح ہے تو اس صورت میں اس کا تعاون کر دینا چاہیے اور اگر تعاون نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم دعا دے کر کے اس کو روانہ کر دو بھائی میرے پاس نہیں ہے اللہ تیری مدد فرمائے کچھ نہیں تو پانچ روپے اور دس روپے ہی اسے دے دیجیے تاکہ پانچ دس روپے سے اس کا جی خوش ہو جائے گا لیکن ہمیں ہمارے حضرت کے پاس ایک مولی صاحب آئے اور فرمایا حضرت میں فلاں جگہ چندے کے لیے گیا تو لوگوں نے مجھے بڑے تانے دیے وہ یہ کہہ کر وہ رونے لگے تو حضرت نے فرمایا رو مت بیتا وہ تانے تجھ کو نہیں دیے ہیں وہ تانے اللہ کو دیے ہیں تو ہم تانا دینے والے نہ بنے ہم ہم مدد ہو سکتی ہے تو کریں نہیں ہو سکتی ہے تو اس صورت میں دعاؤں کا اہتمام کر کے اس کو روانہ کر دیں تو رمضان میں غریبوں کے روزے کا اہتمام افطاری کا اہتمام وغیرہ ہونا چاہیے اور پھر اسی کے ساتھ توبہ استغفار کا بھی بڑا اہتمام ہونا چاہیے توبہ اور استغفار کا خوب معافی مانگو اللہ سے اور آخری اشرا جو ہے نا ہمارا آخری اشرا تو ایسا گزارنا چاہیے کہ کہیں نہ جاؤ ہو سکے تو اعتقاف کر لو نہیں ہو سکتا ہے تو اپنا اکثر وقت اپنا اکثر وقت مسجد میں گزارو اکثر وقت مسجد میں گزارو تاکہ ہمارا آخری اشرا جو ہے اللہ کی یادوں میں گزر جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اشرا آپ کا دوا میں معمور رہا صرف ایک رمضان حضرت آخری اشرے میں اعتقاف میں نہیں بیتے تھے لیکن حضرت نے پھر اس کی قضا کی تھی شوال میں باقی حضرت کا دوامی معمول یہ رہا کہ آپ ہر سال آخری اشرے کا اعتقاف فرماتے تھے اس لیے آخری اشرے کے اعتقاف کو سنت موقع کفایا قرار دیا گیا کفایا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بستی کا ایک آدمی بھی بیٹھ جائے تو بستی پر سے گناہ تل جاتا ہے اور اگر کوئی نہیں بیٹھتا ہے تو اس صورت میں ساری بستی گنہگار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک آخری حدیث پر چونکہ جنازہ آ گیا ہے آخری حدیث پر اپنی بات کو ختم کر دو اللہ کے حبیب ممبر پر چلے پہلے سیری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین دوسری پر قدم رکھا آمین تیسری پر قدم رکھا آمین صحابہ نے بعد صلاح پوچھا کہ حضرت یہ آمین کس بات پر فرمایا جبریل نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب آپ کا نام نامی آئے اور کوئی درو شریف نہ پڑے اللہ اس کو ہلاک کر دے میں نے کہا آمین دوسری سیری پر قدم رکھا تو فرمایا کہ جس کو مبارک مہینہ ملے اور وہ اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کرا سکے میں نے کہا آمین اور تیسری سیری پر قدم رکھا جس کے ماں باپ حیات ہو وہ خدمت کر کے جنت نہ کمائے میں نے کہا امین تو کتنا بد نصیب ہے وہ جو روزہ نہیں رکھتا اللہ کے نبی کی بد دعائیں اس کو لگ رہی ہیں جبریل کی آمین جبریل کی بدعائیں نبی کی آمین ہے اللہ ہم سب کو مبارک مہینہ ڈھنگ سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گیارہ مہینے بہت کچھ کر لیا ایک مہینہ اللہ کی رضا پر گزار لو دیکھ لو اللہ کی طرف سے کیسے انعامات ہوتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و ہم آ چکا